ولید بن اعزار کوفی نے خبر دی کہ میں نے ابو عمر و شیبانی سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے اس گھر کے مالک سے سنا آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ابن مسعود نے فرمایا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی اور اگر میں اور سوالات کرتا تو آپ اور زیادہ بھی بتلاتے لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستائیس